حضرت ابو بکر یعنی نوفع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دو مہینے ناقص نہیں ہوتے یعنی رمضان اور ذوالحجہ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1669